حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فرعا نہیں اور کوئی عطیرہ نہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث ادنی کے نادر حدیثوں میں سے ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انہتر